خیر المدارس ملتان پاکستان کے پچہترویں عظیم الشان سے روزہ سالانہ جلسے کا اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج بتاریخ چودہ سفر المدفر سن چودہ سو چھبیس ہجری پچیس مارچ سن دو ہزار پانچ بروز جمعت المبارک بعد نماز جمعہ جلسے کی پہلی نشست کا باقاعدہ اور باضابطہ آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہو چکا جس کی سعادت جامعہ کے استاد حضرت مولانا قاری محمود احمد صاحب نے حاصل کی میں آپ سب حضرات کو دل کی گہرائیوں سے جامعہ کے تمام اساتذہ اور کارکنان اور متعلقین محبین معاورین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں انیس سو اکتیس میں ہندوستان کے شہر جالندر میں ہمارے جد امجد استاد العلماء عارف باللہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری نبر اللہ مرکدہ نے اپنے شیخ مرشد مجدد الملت والدین حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی دعا اور اجازت کے ساتھ بنیاد رکھی اور الحمدللہ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد اپنی پچہتر سالہ زندگی میں اس دینی درسگاہ نے بے مثال خدمات سر انجام دی ہے اور اس ادارے کے بانی نے جب اس ادارے کی بنیاد رکھی تو ساتھ ہی اس کے سالانہ تبلیغی اصلاحی اور روحانی اجتماع اور جلسے کی بنیاد بھی رکھی اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی اس تبلیغی مشن کا بھی سلسلہ سات رواں دواں رہا اور جلسے کی تاریخ بھی مدرسے کے ساتھ چلتی رہی بر صغیر ہندوستان میں پاکستان بننے سے پہلے خیر المدارس جالندر کے اسٹیج پر اس دور اور زمانے کی نامور شخصیات تشریف لایا کرتی تھی اور پھر پاکستان بننے کے بعد ملتان کے عام خاص باغ میں ایک زمانے تک اور اس کے بعد پھر اس چار دیواری میں شاندار روایات کے ساتھ یہ سالانہ جلسہ ہر سال پابندی سے منعقد ہوتا رہا اور اس سالانہ جلسے میں اہل اسلام نے بڑی عظیم ہستیوں اور شخصیات کی زیارت بھی کی ان کے بیانات بھی سنے ان کے مواعظ اور نصائح بھی سنے خیر المدارس کے اسٹیج کی زینت بڑے بڑے اکابر رہے حضرت تھانوی نبر اللہ عمر اور ان کے سلسلے کے حضرات شیخ العرب العجم امام المحدثین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نبر اللہ عمر شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فخر المحدثین حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی حضرت مولانا سید سلیمان ندوی شمس العلماء حضرت مولانا شمس الفانی حضرت مولانا محمد ادری صاحب تاندلوی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امر سری حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود اور بر صغیر کے سب سے نامور خطیب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحیم اللہ سمیت بہت سی ایسی شخصیات جن کا میں نام بھی یہاں اس وقت میں قلیل وقت میں لے نہیں سکوں گا وہ جامعہ کے اس اسٹیج پر آتے رہے اور بر صغیر کے دینی مدارس و جامعات اور جماعتوں کے جلسوں میں خیر المدارس کے سارانہ جلسہ ایک نمایاں حیثیت رکھا کرتا تھا بلکہ خیر المدارس کا اسٹیج ایک صنعت کی حیثیت اختیار کر گیا تھا ہمارے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بے شمار صلاحیتیں عطا کی تھی وہ جلسے پہ لیے علماء کا انتخاب بھی خود فرماتے اور جلسے میں اشتہارات کی ترتیب بھی خود قائم کرتے اور ان کے القاب بھی خود ان کی صلاحیتوں اور ان کے کمالات کے اعتبار سے تجویز فرمایا کرتے ملکی اور عالمی حالات کی وجہ سے ہم اس جلسے کا تسلسل تو برقرار نہ رکھ سکے یہ جلسہ آٹھ سال کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے جو ایک طویل وقفہ ہے لیکن بلا مبالغہ خیر المدارس کا جب بھی جلسہ ہوا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ اس جلسے کے آنے والے اکابرین کے بیانات سے اور دعاؤں سے بہت سے مسلمان صحیح مسلمان بنے گار توبہ طائب ہوئے عقائد کی اصلاح ہوئی شرک اور بدعات کی بجائے توحید اور سنت کی زندگی ان کی بڑی اور اپنے اکابر اور اسلاف سے ان کی وابستگی ہوئی اصلاح و ارشاد کے سلسلے سے وابستہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا اور ان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں شرک و بیرت کے اندھیروں سے نکال کر توحید و سنت کے نور میں اور باطل سے نکال کر حق کے اندر لانے میں اور علماء سو سے کاٹ کر علماء حق سے وابستہ کرنے میں خیر المدارس کے جلسے نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے ہم یہ سالانہ جلسہ کیوں کرتے ہیں دینی مدارس کا بنیادی مقصد تعلیم ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دینی مدارس تعلیم کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا فرض بھی سر انجام دیتے ہیں یہ تعلیم کا کام بھی کرتے ہیں اور تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں یہ جلسہ ہمارے اسی فرض تبلیغ کا کی ذمہ داری کو نبھانے کی ایک کڑی ہے اور ہم یہ جلسہ اس لیے کرتے ہیں کہ عام مسلمانوں تک ہم دین حق کا پیغام پہنچائیں قرآن و سنت کا پیغام پہنچائیں وہ لوگ جن کے بچے خیر و مدارس میں پڑھ رہے ہیں وہ تو الحمدللہ اس ادارے سے فیض اٹھا رہے ہیں مگر جن کے بچے نہیں پڑھ رہے یا خود ان بچوں کے والدین ان تک اسلام اور دین پہنچانا اور قرآن پہنچانا بھی ہمارا فرض اور ذمہ داری ہے ہم یہ جلسہ اپنے اس فرض کو ادا کرنے کے لیے منعقد کر رہے ہیں ہر مسلمان کا ہم پر حق ہے اور دینی مدارس کے فرائض میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا فرض بھی ہے ہر امام خطیب استاد اور مدرس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ معلم ہو وہاں وہ مبلغ بھی ہو دین کو پہنچانا ہر انسان ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور عالم کی اس سے زیادہ ذمہ داری ہے عالم وہ ہوتا ہے جس کی عالم پر نظر ہو اس لیے فرمایا گیا کہ ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے عالم عالم کے لیے ہوا کرتا ہے دوسرا بنیادی مقصد جلسے کے انعقاد کا یہ ہے کہ جو لوگ یہاں آتے رہتے ہیں مدرسوں کے ماحول میں مدارس میں مساجد میں آتے ہیں طلبا کو پڑھتا دیکھتے ہیں یا وہ لوگ جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اور ان کے بچوں کو تو اپنے استادوں کی محنت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے استاد اللہ کی رضا کے لیے تنخواہ کے لیے نہیں نوکری سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کر پڑھاتے ہیں اور یہاں کے استاد راتوں کو جاگ کر مطالعہ کرتے ہیں پابندی سے اسباق پڑھاتے ہیں سفر کی مشقتیں برداشت کر کے اپنے سبقوں کا ناغا نہیں کرتے طالب علم کے سامنے اپنے استاد کی محنت ہوتی ہے لیکن عام مسلمانوں کے سامنے مدرسے کے ماحول میں رہنے والے الاوار اساتذہ کی محنت کا نتیجہ سامنے نہیں ہوا کرتا مدارس جل سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم نے آپ کے پیسوں سے جو پوچھ تیار کی ہے جو محنت کر کے ایک انسان کو عالم اور قرآن کا حافظ اور قاری بنایا ہے جلسے کے موقع پر آپ کو بلا کر آپ کے سامنے ان کے سروں پر پگڑیاں رکھ کر ان کے ہاتھوں میں سندے دے کر اور تمہارے سامنے ان طلبا کو پیش کر کے بتائیں ہم نے تمہارا پیسہ حرام نہیں کیا حلال کیا ہے غلط جگہ پر نہیں صحیح جگہ پر خرچ کیا ہے تم نے سو دیا ہزار دیا لاکھ دیا ہم نے اس پیسوں کے بدلے میں تمہیں قرآن کا قاری دیا قرآن کا حافظ دیا قرآن کا عالم دیا دین کا مبلغ اور داعی دیا تمہیں مجاہد دیا تمہیں مف فکر دیا تمہیں مفتی دیا مسجد کا موزن دیا مسجد کا خطیب اور امام دیا تمہاری رہنمائی کرنے والا اور اسلامی سیاست بتانے والا قائد تمہیں دیا ہے ہم اپنی محنت تمہیں دکھانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے تمہارا پیسہ ناجائز جگہ پر غلط جگہ پر خرچ نہیں کیا اس لیے ہم جلسہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ شاء آپ ان تین دن میں دیکھیں گے کہ ان استادوں نے کیسے طلبا تیار کیے ہیں طلبا کی تلاوت ان کی نعتیں نظمیں تقریریں آپ سنیں گے اور اتوار کے دن صبح کو نو بجے سے لے کر زہر تک آپ روپ پرور منظر دیکھیں گے جب اس ادارے سے گزشتہ آٹھ سال میں فارغ ہونے والے سولہ سو عالم حافظ اور قاریوں کے سروں پر علماء پگڑیاں رکھیں گے اور خواتین کے مجمع میں چھ سو بچیاں عالم اور حافظہ بننے والی پر معزز خواتین دوبٹے ان کو پہنائیں گی خیر المدارس میں روزانہ چار ہزار سے زیادہ قرآن پڑھے جاتے ہیں ہزاروں مرتبہ دروش شریف پڑھا جاتا ہے اس کے در و دیوار نے گانے نہیں سنے محلہ سنائے تو سنائے یہاں کے لوگوں نے اس کو قرآن سنایا ہے حدیث سنائی ہے ذکر سنایا ہے آسمان کے نیچے دھرتی پر اس وقت میں سب سے زیادہ مقدس جگہ مسجدیں اور مدرسے ہیں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے آپ یہاں تشریف لائے ہیں دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں بن نعمت کے طور پر کہ آج بھی خیر المدارس کے اسٹیج کی سند اس کی مقبولیت اس کا معیار قائم ہے کراچی سے پشاور تک کوئٹہ سے گلگت تک پاکستان کے چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات سے علماء فضلہ اور بہت سے مسلمان دور دراز کا قرب و جوار کا سفر کر کے اس تین روزہ جلسے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں یہ عام جلسہ نہیں ہے اور یہ صرف خیر المدارس کا جلسہ نہیں ہے یہ مسلط اہل سنت وال کا جلسہ ہے یہ علماء حق کا تبلیغی مشر ہے یہ اشاعت اسلام کی ایک بڑی کوشش ہے اللہ اس کو قبول فرمائے ہمیں عجب سے اور کبر سے بچائے ریاکاری سے بچائے نظر بس سے بچائے اس کے اندر آنے والے مقرر بھی منتخب ہوتے ہیں چناؤ والے ہوتے ہیں اور اس کا مجمع بھی منتخب لوگوں کا مجمع ہوتا ہے سامعین کے اعتبار سے آپ یہاں جلسہ دیکھنے آئے ہیں یا سننے آئے ہیں جو کہتے ہیں ہم دیکھنے آئے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ سارے بیدار ہیں جو کہتے ہیں ہم سننے کے لیے آئے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں سیدھے ہاتھ کھڑا کریں نارا تقریر ہاتھ سیدھا رکھے کوئی بات نہیں آپ نے تو میدانوں میں ابھی جانے دینی ہے آواز ایسی ہو کہ جو باہر تک جائے اور جتنے مدرسے کے اندر پھر رہے ہیں وہ سب جہاں آ کر برکت میں شامل ہو جائیں نارا تقریر یہ تو کوئی آواز نہیں ہے یہ جوانوں اور مجاہدوں والی آواز نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جی امریکہ اور برطانیہ کے ظلم نے ان کی آواز دبا دی ہے آپ بتائیے آپ کی آواز دبی نہیں ہے نارا تقریر اور بلند آواز سے نارا تکبیر یہ فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی آوازیں کم کیوں ہو رہی ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اب جو میں نعرہ لگواؤں گا اس کے جواب میں آپ پورا جملہ اور پورا جواب دیں گے محمد الرسول اللہ جواب میں کہیں گے نارا رسالت نارا رسالت اسلام اسلام اور بلند آواز سے کہو اسلام اسلام جامعہ خیر المدارس اس جلسے میں ہم نے کوشش کی پاکستان ہندوستان میں جو ہمارے اکابر اور بزرگ ہیں بہت سے بیمار ہیں ضعیف ہیں صاحب فراش ہیں لیکن ہم نے منتیں کی سوادتیں کی کہ آپ آ جائیں اور انشاءاللہ بہت بڑی تعداد بزرگوں کی یہاں آ رہی ہے جن کی زیارت سے بھی آپ کا دل باغ باغ اور آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور ایسے لوگ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے جن کی زندگیاں گناہوں سے پاک ہیں جن کی راتیں بڑی آباد اور جاگتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے گزری ہیں ہندوستان سے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نبر اللہ عمر کے جانشین اور صاحبزاد حضرت مولانا قاری محمد سالم صاحب قاسمی دامد برکات ملتان تشریف لا چکے ہیں محدث محدثر امام المحدثین حضرت علامہ احمد شاہ کشمیری نبر اللہ عمر کے جانشین اور صاحبزاد حضرت مولانا سید احمد شاہ صاحب کشمیری دامد برکات آج شام پہنچ رہے ہیں اور ہماری بڑی خواہش تھی کہ خیر المدارس کا جلسہ اسٹیج اس کا مزاج اس کے بانی کا مزاج وہ مرج البحرین مجمع البحرین کا مزاج ہے جس طرح ماضی میں اس کے اسٹیج پر بڑی شخصیات ہر فکر کی موجود رہی اس سلسلے پر بھی ہو اور ہم چاہتے تھے کہ شیخ العرب العجم العظم حضرت مدنی نبر اللہ عمر قدو کے جانشین حضرت مولانا سید اسد مدنی دامد برکاتوں میں تشریف لائے مگر وہ صاحب فراش ہیں ان کے لیے سفر مشکل ہے دعا فرمائی اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر رہتا فرمائے اگر ان کی صحت ہوتی تو وہ بھی یقیناً اس جلسے میں تشریف لاتے جب آپ اتنی دور سے آئے ہیں اور جلسہ دیکھنے نہیں سننے آئے ہیں میری آپ سے درخواست ہے آپ اپنا وقت ضائع نہ کیجیے گا ہر نشست پر در وقت آئیے گا تمام حضرات کے بیانات کو بڑی توجہ سے سنیے گا اور ہم نے آپ کے لیے اس جلسے پر تقریباً پندرہ لاکھ روپے خرچ کیے ہیں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پندرہ لاکھ روپے ہمارے خرچ ہوں گے اور وہ بزرگ جو مشقتیں اٹھا کر آ رہے ہیں اور ہم نے ایسی شخصیات کو بلایا ہے کہ جن کا عام طور پر جلسوں میں آنا مصروفیات علمی مصروفیات یا طبی ذوق کی بنا پر نہیں ہوتا تاکہ آپ ان کو دیکھیں زیارت کریں ان سے ملاقات کریں ان کے ملفوظات اور بیانات کو سنیں اپنی زندگیوں کو بدلیں ہم نے کانوں کی لذت کے لیے نہیں بلایا ہم نے آپ کے دلوں کی دنیا بدلنے کے لیے علماء کو بلایا ہے کانوں کی لذتیں کئی جگہ مل سکتی ہیں اور آپ یہ نیت مت کیجیے گا آپ اپنے دل کی دنیا بدلیے گا اور جس طرح اس پنکھے کے سامنے جو بیٹھے اس کو زیادہ اچھی ہوا لگے گی چھت والے پنکھے کے نیچے جو بیٹھا اس کو ہوا لگے گی اسی طرح جو عالم کے سامنے بیٹھے گا جلسہ گاہ میں بیٹھے گا جو اس کے دائیں بائیں ہوگا اس کو زیادہ فائدہ ہوگا اسی برتن کو ملتا ہے جو برتن سیدھا ہو جس الٹے برتن میں کبھی کوئی چیز نہیں جایا کرتی اپنے دلوں کے برتن اس طرح پر رکھیے کہ اس میں علم کا دودھ چلا جائے اور عمل کی کریم چلی جائے اس لحاظ سے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ آپ اس جلسے میں تشریف رکھیں گے اور اس کے قبرستان میں اس ادارے کے بانی حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری نور اللہ عمر قدم مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ شیخ القرہ امام القرہ حضرت مولانا قاری رحیم صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے چچا حضرت مولانا عبد الحق صاحب مرحوم ہمارے تایا حافظ رشید احمد صاحب مرحوم ہمارے والد مکت المکرمہ میں آرام فرما ہے یہ سب حضرات بھی اس جلسے کو سن رہے ہیں عالم برزخ میں ہیں روحوں کے رشتے ہوتے ہیں آپ حضرات ان کی قبروں پر بھی جائیے گا حاضری دیجیے گا دعائیں کیجیے گا اور اس جلسے کو اس کی ہر نشست کو کامیاب بنائیے گا جلسے کے سننے کے ارادے سے آپ آئے سننے کے ارادے سے رہیں آواز تو مدرسے میں کئی جگہ پر آپ کو پہنچے گی ملے گی لیکن فائدہ اس صورت میں ہوگا جب آپ یہاں آ کر بیٹھیں گے اور سامنے بیٹھیں گے میں اپنے جامعہ کے تمام اساتذہ اور کارکنوں کا پیش کی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائے آپ کو یہاں تین دن کے قیام میں بہت سی تکلیفیں مشقتیں ملیں گی گھر کی طرح راحت نہیں ملے گی سونے کے لیے کھانے کے لیے شاید مشکلات پریشانیوں کا سامنا ہو مگر اس کو قبول کیجئے گا ہمارے اکابر نے تو اسلام کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں یہ تو کوئی چیز نہیں ہے ویسے مسجد دار الحدیث بہت سی جگہ ہیں آپ کے آرام کے لیے ہم نے اپنی طرف سے اپنی بسات کے مطابق بہت کوشش کی کہ آپ کو آرام اور راحت پہنچائے اور یہ جلسہ ان حالات میں ہو رہا ہے جبکہ قریب کچھ عرصے سے عالم کفر باقاعدہ ایک منصوبے کے ساتھ اسلام کو اور مسلمان کو اپنا حریف بنا کر کھلم کھلا میدان میں آ چکا ہے اور اسلام پر دن رات حملے کیے جا رہے ہیں مسلمانوں میں اسلامی اختار کو مٹانے کے لیے اور اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے کفر اس صورت تک گیا ہے کہ اس نے جمعے کی نماز کے لیے ایک عورت کو آگے کھڑا کیا ہے آج قرآن کو چیلنج کیا جا رہا ہے روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے الفاظ کا عنوان دے کر مغربی کلچر اور مغربی تہذیب اور اختار کو مسلمانوں میں لانے کا سلسلہ ہو رہا ہے مکہ مدینے سے ان کا رشتہ توڑ کر واشنگٹن اور لندن سے ان کا رشتہ جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اور آج دنیا ایک اوپر کی یہ کوشش ہے کہ لوگوں کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے مدرسے سے ٹوٹ جائے علماء حق سے ٹوٹ جائے ان کے دل سے بے رونق اور بے آباد ہو جائے دانس کی جگہ فلموں کی جگہ آباد ہو بازار آباد ہو سریما آباد ہو اور مسلمانوں کی مسجدوں اور مرکز بے آباد ہو جائیں ہم نے آج اس جلسے میں اس بات کی عہد کرنا ہے تجدید کرنی ہے کہ دنیا ایک اوپر کی یہ ساری سازشیں ہم ناکام کریں گے انشاءاللہ اسلامی افطار اسلامی شاعر اسلامی اخلاق اسلامی تہذیب اسلامی تمدن کو اپنائیں گے اور ہم خیر کی قوتوں کو بڑھائیں گے اور ہم اسلام کے کا جھنڈا ان شاء اللہ بلند کریں گے آمین کہہ دیں انشاءاللہ میں تمام اخبارات کا آج آپ نے دیکھا ہوگا روزنامہ نوائے وقت روزنامہ جنگ خبریں اوساف اسلام تمام نے خیر المدارس پر بڑے بڑے اریشن شائع کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ایک دینی روحانی علمی درسگاہ کی خدمات کو اجاگر کیا ہے اسلام سے محبت کا ثبوت دیا ہے میں تمام آنے والے حضرات سے کہوں گا کہ وہ ان تمام اخبارات کو خریدیں ان کو پڑھیں خاص طور پر خیر المدارس کے ابنا خیر المدارس کے فرزن خیر المدارس کے فضلا خیر المدارس کے قرار و پاس طلبا اور طالبات یہ تمام کے تمام ان کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ کریں اس کو پڑھیں اور آگے پھیلائیں مجھے امید ہے کہ یہ تینوں دن آپ کو یہاں پر انشاءاللہ ملیں گے اور بے روزنامہ اسلام اور ضرب مومن جس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کئی دنوں سے کیا ہے اس اور یہ ایک اسلامی صحافت کا علم بردار اخبار ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو قبول فرمائے میں اب زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا میں صرف اس جلسے کی ایک تاریخ اور اس کی اہمیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس نشست میں اس کی صدارت ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب دامت برکات جنہوں نے خیر المدارس جلندر میں پڑھا خیر المدارس ملتان میں پڑھا اور پھر اب تک اسی خیر المدارس میں موجود ہیں اور پڑھا رہے ہیں گزشتہ ایک دو سال پہلے آپ بیمار ہوئے ایسے بیمار ہوئے کہ طبیعت نازک ہوئی تو میری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا ان کے خیر و مدارس کے ساتھ وفاداری کی بنا پر کہ اللہ نے دو صدیق بڑے عظیم پیدا کیے ایک اللہ نے صدیق محمد الرسول اللہ کو دیا جس نے وفا کا حق ادا کیا حضور علی السلام کے دائیں بائیں آگے پیچھے خلوت اور جلوت میں اپنی وفا کے انمٹ نکوش قائم کیے اور ایک اللہ نے حضور کے امتی اور امتی کو ایک صدیق دیا اور میری مراد یہ تھی کہ خیر محمد کو اللہ نے صدیق دیا جس نے وفا کا حق ادا کیا اللہ ان کی عمر میں برکت دے آمین کہہ دیں یہ ہمارے اس اجلاس کے پہلے نشست کی صدارت فرما رہے اور ہمارے پہلے مقرر ابتدا جن سے ہو رہی ہے وہ ملک کے ممتاز عالم دین ولی کامل عالم با عمل جید مدرس حضرت مولانا قاضی حمید اللہ خان صاحب دامد برکات ہوں جن کا میں سمیم قلب سے شکر گزار ہوں اور گزشتہ انتخابات میں پنجاب میں اس پائے کے یہ واحد عالم ہے کہ جن کو گزرا والے کے غیور مسلمانوں نے ووٹ دے کر پاکستان کی اسمبلی تک پہنچایا ہے آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں گجرا والے سے آپ منتخب ہوئے اور ممتاز عالم دین ہیں بڑا میٹھا انداز ہے بڑا پیارا انداز ہے میں نے ان کی تقریریں بیانات سنے بہت میٹھے علمی انداز میں عوامی انداز میں اصلاحی انداز میں بڑا پیارا بیان فرماتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے دھیمی دھیمی بارش ہو رہی ہے میں نے خصوصی طور پر ان سے درخواست کی وہ تشریف لائے اور ان کو بیان کے بعد جانا ہے تاکہ صبح میرے سبق کا ناغا نہ ہو شخصیت سپریم کورٹ شریعت بینچ کے جج جسٹس حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتوں وہ علی فون کیا میں نے کہا کہ آپ اور خیر المدارس کا سالانہ جلسہ لازم اور ملزوم ہے ہمارے دادا کی فراتے تمہارے کہا انہوں نے آپ کی سرپرستی کی آپ ہماری سرپرستی کریں اور جلسے میں بڑی اہمیت کے ساتھ ان کا بیان کرواتے تھے تو میں نے کہا آپ برطانیہ سے واپس آئے اور خیر المدارس کے جلسے میں تینوں دن آپ نے رہنا ہے اور جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ کا درس قرآن ہوگا اس سے جلسے کا آغاز بھی ہو جائے گا انہوں نے ہماری درخواست قبول کی برطانیہ سے مستقل طور پر خصوصی طور پر ہماری دعوت پر تشریف لائے اور صبح انہوں نے درس قرآن بھی دیا وہ انشاءاللہ حضرت قاضی صاحب کے بعد ان کا بیان ہوگا اور ان دونوں حضرات سے پہلے مشہور مداح رسول ناتھ خان حضرت حافظ محمد شریف صاحب آبادی وہ بھی جب سے نعت پڑھنے لگے خیر المدارس کے اسٹیج پہ ان کو ہمیشہ جلوہ فروز رہے اور وہ ہمارے واحد نعت خان ہیں اشتہار کے اعتبار سے بیمار ہیں اب بھی بوڑھے ہو گئے میں نے کہا آپ بوڑھے بھی ہو جائیں خیر المدارس بوڑھوں کو بھی اپنے دامن میں ہمیشہ رکھتا ہے تو آپ تشریف لائیں کچھ نہ پڑھ سکیں تب بھی آ جائیں وہ بھی انشاءاللہ تینوں دن یہاں رہیں گے نماز اثر کے بعد روزانہ یہاں اصلاحی مجلس مسجد کے صحن میں ہوا کرے گی فقیح العصر حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہ جو ایک وقت کے بہت بڑے شیخ بھی ہیں آج انشاءاللہ اور جامعہ کے رئیس دارالفتہ ہیں وہ آج اثر کی نماز کے بعد مجلس اصلاحی ان کی ہوگی ان کے ملفوظات ہوں گے آپ سب حضرات نماز کے بعد مسجد میں تشریف رکھیں گے اور آج رات کو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب خطیب امت حضرت مولانا شام الق تھانوی نور اللہ عمر قدو کے جانشین حضرت مولانا تنویر الحق صاحب تھانوی اور انشاءاللہ اللہ ہمارے استاد حضرت مولانا عبد المجید صاحب انور دامد برکات اور پھر اخیر میں دارالعلوم وقف دیوبند کے بہتمین حضرت نانوتوی نور اللہ عمر کے خاندان کے چشم و چراغ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت مولانا قاری محمد سالم صاحب قاسمی دامت برکات ہم کا بیان ہوگا آپ سب حضرات جامعہ کی تمام نشستوں میں شرکت فرمائیں گے آپ کو علم کے موتی ملیں گے آپ کو عمل کی راہیں ملیں گی میں ان سب حضرات کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو اس کے مقاصد حسنا کو کامیاب فرمائے اور انشاءاللہ اللہ آپ تینوں دن کی تشکیل کر لیں تینوں دن یہاں رہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے علماء کرام سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ ان الحمد للہ